جی بس انشاءاللہ شاء ابھی سبق شروع کرتے ہیں دو منٹ مجھے دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الثانی المردود بسبب سخت من الاسناد اس سے پہلے ہم نے ناسخ منسوخ کو پڑھ لیا تھا بلکہ ضعیف کو المقصد الاول میں ہم نے ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں الخبر المردود کو تو خبر مردود کے تحت جو ہے وہ پہلی پہلا جو مقصد تھا المقصد الاول اس میں ہم نے ضعیف پڑھ لیا تھا اب ہم مقصد ثانی میں المردود بسبب سخت من الاسناد پڑھ رہے ہیں <clears throat> کہ وہ روایت جس کو رد کیا جاتا ہے بسبب سخت من الاسناد سند میں سے کسی چیز کے ساقط ہونے کی وجہ سے المراد بسخت من الاسنادی انقطاع سلسلة الاسناد لسقوط راو او اکترہ مراد سخت من الاسناد سے اسند میں سے کسی چیز کا گر جانا اس سے مراد کیا ہے انقطاع سلسلة الاسناد سند کے سلسلے کا منقطع ہو جانا کی سقوطی راون کسی ایک راوی کے گر جانے کی وجہ سے او اکثر یا ایک سے زیادہ راویوں کے گر جانے کی وجہ سے عام عدم ان بعض الروات او عن غیر عامد جان بوجھ کر ہو بعض راویوں کے بارے میں کی طرف سے او عن او عن غیر عامد یا بغیر آمدن راویوں کو گرایا جائے من صنعت صنعت کی ابتدا سے ہو او من آخری ہی یا آخر سے ہو او من اثنائی ہی یا صنعت کے درمیان سے سکوت ہو سکوتن ظاہراً ہو او ہو یعنی یہ گرنا جو ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے نظر آتا ہو یا ایسا سکوت ہو کہ جو عام آدمی کو دیکھنے سے پتہ نہ چلتا ہو خفی ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی سکوت پایا جائے ابتدا میں ہو انتہا میں ہو صنعت کے ظاہر ہو مخفی ہو آمدن ہو غیر آمدن ہو ایک راوی ہو زیادہ راوی گریں کسی بھی طرح کی کوئی بھی صورت پائی جائے گی تو یہ ہوگا سخت من الاسناد انواع السخت السقط الاسناد بحسب ظهوره ظہور الى نوعين کہ ظہور اور خفا ظہور اور خفا کے اعتبار سے سخت کی دو قسمیں ہیں اور وہ دو قسمیں نمبر ایک سخت واہر پہلا سکوت ظاہری ہے یہ میوٹ کرنے کسی کی طرف سے میوٹ نہیں ہے شور آ رہے پہلی قسم سخت ظاہر ہے رحاظ نو رو سختی اور سخت کی سکوت کی یعنی سخت سے سکوت گرنا سکوت کی یہ نو النوع من سختی یشکری قو معرفتی ہی اس کی پہچان میں شریک ہیں کون الائمت تو من بے علوم حدیث بڑے بڑے آئمہ اور مشتغلین علوم حدیث ان آئمہ کے علاوہ جو لوگ بھی مشتغلین ہیں علوم حدیث کے وہ سب اس کی معرفت میں مشترک ہیں یعنی سب کو اس کی معرفت ہو جاتی ہے جو سب سے ظاہر ہے دیکھنے میں جو نظر آتا ہے وہ جو بڑے آئمہ ہیں اور علوم حدیث کے جو بھی لوگ ہیں وہ سب سے خفی ہے جس کا سب کو پتہ نہیں چلتا لیکن سب سے ظاہر کا جو بھی آئمہ ہیں اور جو بھی علم حدیث کو کے اندر اشتغال رکھنے والے ہیں وہ سب اس کی معرفت میں اس کی پہچان میں مشترک ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ اس وقت کا معلوم ہو جاتا ہے کس طریقے سے من عدم طلاقی بین راوی کے درمیان عدم ملاقات سے پتہ چل جاتا ہے بین راوی و شیخی راوی اور شیخ کے درمیان ملاقات کے نہ ہونے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر راوی جو ہے وہ بیچ میں گرا ہوا ہے اما لم يدرك عصره اس لیے کہ یا تو اس راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ پایا ہی نہیں ہوتا اور یا پھر اس نے اپنے شیخ کا زمانہ پایا تو ہوتا ہے ادرک لاکن لم یجتمع بھی لیکن کبھی اس نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہوتی کبھی وہ اکٹھے نہیں ہوئے ہوتے اب اگر راوی روایت کر رہا ہے اپنے شیخ سے اور شیخ کی <clears throat> جو تاریخ وفات ہے راضی اس تاریخ وفات کے بعد اس کی پیدائش ہے تو کیسے یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اس نے اپنے شیخ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا کہ شیخ تو وفات پا گیا تھا اور وفات پانے کے پانچ سال بعد وہ پیدا ہوا ہے یا جس تاریخ کو اس نے فوت ہوا ہے اس وقت میں اس کی عمر پانچ سال تھی آٹھ سال تھی تو پانچ اور آٹھ سال دس سال کی عمر میں جو اس نے حدیث لی ہے تو وہ تو معتبر ہی نہیں ہے وہ تو اس یہ چھوٹا بچہ تو ابھی اس کا ہوتا ہی نہیں ہے اس علم کا کو حاصل کرنے کا نجاز یا اتنی اس کے پاس صلاحیت ہو اچھا تو اور یا پھر وہ دونوں ایک زمانے کے تو ہیں لیکن لاکر نہ وہ یہ تمیر ملاقات ہی کی ہے اس معاملے میں ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا ہے اب وہ عراق کے ہیں یہ رہتے ہیں مدینے میں اور کہیں ثابت بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے عراق کا سفر کیا ہو یا انہوں نے مدینے میں آ کر ان سے ملاقات کی ہو چلے مدینے میں نہ ہو کیونکہ مدینے میں تو پھر بھی وہ آ سکتے تھے حج کے لیے عمرہ کے لیے وہ خوراسان میں رہتے تھے اب عراق والا پورا گیا ہو اس کی کوئی ثبوت ثابت نہیں ہو رہا کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کسی جگہ سے اچھا ولی اجازت ولا وجازت اور نہ ہی شیخ کی طرف سے اس شاگرد کو اس راوی کو جو اس شیخ سے حدیث نقل کر رہا ہے اجازت ہے کہیں اجازت بھی نہیں ملی ہوئی ولا وجازت اور نہ ہی وجادہ ہے کہتے ہیں کہ شیخ نے کتاب لکھی ہو اور اپنے اس شاگرد تک وہ کتاب پہنچ گئی ہو ملی ہو اس کو اور وہ اپنے شیخ کی کتاب سے حدیث نقل کر لے کہتے ہیں ٹھیک ہے شیخ نے اپنی زندگی میں نہ صحیح لیکن اس کی لکھی ہوئی کتاب اس کو مل گئی جو شیخ نے لکھی تھی اور وہ صحیح بھی تھی چنانچہ اس نے اپنے شیخ کی اس کتاب سے پڑھ کر آگے بیان کر دیا کہ میرے شیخ نے یوں کہا تھا لکھی ہوئی مل گئی چاہے اس کو زبانی اس کو آگے اجازت نہیں بھی ملی تو نہ تو زبانی ملاقات ہوئی کہ کہ شیخ نے اجازت ہاں میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے آگے تم اس کو بیان کرو اور نہ ہی کوئی لکھی ہوئی کتاب ملی شیخ کی طرف سے کہ یہ اس کو آگے بیان کرتا رضا لکھا اسی وجہ سے الباحث فی محتاج ہوتا ہے باحث گفتگو غور و فکر کرنے والا احادیث کے اندر کس بات کی طرف محتاج ہوتا ہے فی سندوں کے بارے میں اس بات کی طرف علا معرفت تاریخ رواج راویوں کی تاریخ کی جان پہچان کہ راوی کب پیدا ہوئے کب انہوں نے علم حدیث حاصل کیا کس سن سن میں سفر کیا ان کی پوری جو بایوگرافی ہے وہ ان کو معلوم ہونی چاہیے يَتَزَمَّنُ بیان مَوَالِدِهِمْ اس لیے کہ یہ معرفت تاریخ روات یہ متضمن ہے ان کے پیدائش کے بیان کے بارے میں اور ان کے وفات کے بارے میں اوقات اطلاع اور جب انہوں نے علم حاصل کیا اس کے اوقات بھی معلوم ہو جائیں گے ارتحال اور ان کا سفر کرنا علم کے لیے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں کیا اور کن تاریخوں میں کیا تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی جی، اس کی اپنے شہر سے ملاقات ہوئی ہوئی ہے چنانچہ ہم اس کی حدیث کا اعتبار کر لیں گے وغیرہ اور اس کے علاوہ وفد علماء الحدیث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد رواة الذين أسقطوا کہ علماء حدیث نے اصطلاح مقرر کی ہے اعلیٰ تسمیت سخت ظاہری ظاہری سکوت کے نام پر بے اربع کی اسماعین چار ناموں کے چار نام جاری کیے ہیں ظاہری جو سکوت ہوتا ہے اس کے انہوں نے چار قسمیں بیان کی ہیں یا چار نام بیان کیے ہیں کس اعتبار سے مکان سخت کہ سکوت کی جگہ کے اعتبار سے یا پھر راویوں کی اس تعداد کے اعتبار سے اسقطو جو کہ گرے ہیں جن کو انہوں نے گرایا ہے وہ راوی کتنے گرے ہیں اس کے اعتبار سے بھی انہوں نے تقسیم کر دی ہے نام دے دیے ہیں کے وہ حجی اسمایا اور وہ نام کیا ہیں المعلق المرسل المعبل المنقطع چار اچھا جی تو وہ حدیث جو جس کے اندر سقوط ہوگا وہ چار قسموں پر ہوگی وہ حدیث معلق ہوگی وہ حدیث مرسل ہوگی معزل ہوگی منقطع ہوگی اب ان چاروں میں آپس میں کیا فرق ہیں وہ اب آگے ہم پڑھیں گے یہ تو چاروں قسمیں بنی صفت ظاہری کی جس میں ظاہر میں دکھنے میں پتہ چلے گا نظر بھی آئے گا لیکن ایک ہے سخت خفی وحاذا لا يدركه الا الائمه الحزاق المتبعون على طرق الحديث وعلل الاسانيد کہ اس سخت خفی کو لا لائبری نہیں پہنچ پاتا اس تک کا مگر کون آئمہ وہ وہ آئمہ جو کہ خود ہیں بہت ماہر ترین ہیں المطلعون جو بہت زیادہ اطلاع پانے والے ہیں حدیث کے طرق کے اوپر رابیوں کی جو چین ہے اس کے اوپر ان کو بہت شدید قسم کی بہترین مہارت حاصل ہے اور اسانید سندوں کے اندر جو باریک چھپی ہوئی علل ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں عام لوگوں سے یہ اس پر بھی مطلع ہوتے ہیں یہ سفت انہی کو ہی معلوم ہو پاتا ہے بلہ تسمیتان اور اس سفت خطی کے لیے ان کے پاس بھی دو نام ہیں یا دو قسمیں ہیں وہما المدلس والمغفر الخطی یہ دو قسمیں ہیں سفت خطی میں پڑھیں گے جی پہلی قسم ہے انواع انوار ظاہری ظاہری سکوت کی جو ہم نے اقسام ابھی ہم نے بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلی معلق تھی تعریف تعریف ہوا اسم مفعول من علق الشیء بشیء کہ اس میں مفعول کا ہے اللہ سے تو علق الشیء بشیء ایک چیز کو دوسری شے پر معلق کرنا یعنی اس کو اس سے جوڑ دینا اناتا ہوں و ربتہ بھی یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا اور اس کو مربوط کر دینا وجلالہ معلقن اور جب اس کو اس کے مربوط کر دیں گے تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ معلق ہو گئی اس کو یوں کیوں کہتے ہیں معلق کو معلق کیوں کہا جاتا ہے وہ سنیے حضرت معلقن نام رکھا جاتا ہے اس صنعت کا معلق بے اتصال ہی مین الجہت لوہلیا فقط اس لیے اس کا نام معلق رکھا جاتا ہے کیونکہ بوجہ اس کے متصل ہونے کے من جہت لوہلیا اوپر کی جانب سے فقط نیچے سے رابی آپ نے ہی من الجہت دنیا اور یہ اور کے مقابلے میں دنیا کو لائے ہیں دنیا کہتے ہیں پست کو اسی لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ پست ہے نیچے کی ہے نچلی چیز ہے اونچی چیز نہیں ہے سند کے متصل ہونے جہت علیا سے اور سند کے منقطع ہونے جہت دنیا سے فسارا گویا کہ ہو گئی کہ ایسی چیز المعلقی بالسقف جو کہ معلق ہے چھت کے ساتھ یا اوپر کی کسی چیز کے ساتھ اس جیسی نیچے سے وہ کچھ نہیں ہے اچھا اصطلاح اصطلاح میں کہتے ہیں ما میں من گاہ اسنادی وہ چیز جس کو حذف کر دیا وہ روایت جس کو حذف کیا گیا ہو من مبدئی اسنادی ہی اپنی سند کی ابتدا سے بنائیے وہ روایت کے حذیفہ میں مبدعی اسناد ہی راوین کہ ایک راوی کو سند اس کی سند کی ابتدا سے حذف کر دیا گیا ہو اکثر یا زیادہ کو عالت تباری والے راویوں میں سے پہلا پہلا ایک راوی یا پھر اس کے بعد اور بھی زیادہ راوی حضب کر دیے گئے ہوں اب یہاں پر میں سبق روک کر کتاب سے نظر ہٹا کر ایک دفعہ سمجھیے پھر دوبارہ ہم اس اس کی کا ترجمہ کریں گے تاکہ سمجھ میں اور بھی اچھی طریقے سے آ جائے سند کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے جی میں ہے ایک منٹ دیجیے گا جی This one? Yeah. Because okay. my arm it does not work here. Okay, you know how to uh, plug in or operate it? Uh, yeah. Okay. جی بات تو ایک ہوتی ہے سند کی ابتدا اور ایک ہوتی ہے سند کی انتہا ابتدا سند کی وہ ہوتی ہے جہاں سے ہم صنعت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں امام بخاری سے نکال کے طور پر امام بخاری نے آگے اپنے شیخ کو نقل کیا پھر فرمایا کہ انہوں نے اپنے شیخ یہ صنعت کی ابتدا ہے اور انتہا جا کر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابی تک صحابی صحابی سے حضور تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا ابتدا من جہتی نہ ہے ہماری جانب سے ہے اور اختتام صنعت کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بعض لوگ الٹ کر لیتے ہیں کہ ابتدا کیونکہ حدیث چلی وہاں سے ہے تو ہم اس سبق کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں سے ابتدا مانیں کہ ہم یہاں سے حدیث کو کیونکہ ہم بیان کر رہے ہیں جہت جہت الخرا آخری صنعت جو ہے وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ تک پہنچے گی اب سمجھیے کہ اگر ہماری جانب سے ایک راوی گر گیا اور اس نے اپنے شیخ کا تذکرہ کرنے کی بجائے اپنے دادا شیخ کا تذکرہ کر دیا کہ یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو گویا کہ ایک راوی کو من جہتی نہ اپنی ہماری جانب سے ایک راوی کا سکوت ہو گیا یا دو راویوں کا سکوت ہو گیا تو گویا کہ یہ معلق ہو گئی یہ حدیث اگلے والے راویوں کے ساتھ لیکن پچھلے والے راوی رہ گئے تو جیسے ابھی انہوں نے مثال دی کہ چھت سے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے دوسری جانب سے تو وہ معلق ہے اپنے آخری سرے تک ہے لیکن نیچے کی جانب سے وہ خالی ہے نیچے کے راوی اس کے پاس نہیں ہے ایسے جیسے چھت سے لٹکی ہوئی کوئی چیز جی اب ہم اس کو اس کی تاریخ کو دوبارہ پڑھتے ہیں لوگا یسمیہ سے دیکھیے بسمیہ حاضر اقتصادی جہت دنیا یہ متصل ہوتی ہے علیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو یہ متصل چلی آ رہی ہوتی ہے لیکن منقطع ہو جاتی ہے من جہت دنیا یعنی نیچے کی طرف نیچے کی طرف کون ہے جو ہماری طرف سے ہیں جی بالکل ہو سکتا ہے کہ اس نے دادا سے سنا ہو لیکن اگر نہیں سنا ہوگا تب منقطع بنے گی اگر اس نے دادا شیخ سے سنا ہو پھر تو منقطع ہی نہیں ہے نا پھر تو دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ میں نے اپنے استاد سے بھی سنی ہو یہی حدیث اور میں نے یہی حدیث اپنے استاد کے استاد سے بھی سنی ہو پھر تو ان کتاب والی بات ہی نہیں ہے ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کے آپ نے اپنے شیخ سے سنی یا آپ نے اپنے دادا شیخ سے سنی سنی ہو بس لیکن جب نہیں سنی ہوگی روایات سے پتہ چلتا ہوگا تاریخ کے ثبوت سے پتہ چلتا ہوگا کہ نہیں سنی لیکن ذکر کیا ہوا ہے تو ایسی یہ چیز کو منقطع کہہ دیں گے شرح تعریف ومبدا السندی اس طرفه ہوا یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ سند کی ابتدا ہوا وہ طرف ادنا ہوتی ہے جهتنا جو ہماری جانب سے ہوتی ہے یہ سند کی ابتدا ہے بہوا اور وہ کون ہوتے ہیں بہوا المؤلف وہ شیخ ہوتے ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے لکھا ہے اول اور ہماری جانب سے جو سند شروع ہوتی ہے اسے ہم اول السند بھی کہتے ہیں اور لسمیہ اور ایک اور نام بھی رکھا جاتا ہے مبدا السندی اول السند بھی کہتے ہیں مبدا السند بھی کہتے ہیں لئننا نبدا اس لیے کہ ہم لئننا نبدا قراءت الحدیث بھی اس لیے کہ ہم ابتدا کرتے ہیں حدیث کے قراءت کی یہاں سے مبدا السند اس اعتبار سے نہیں کہ کہ کہ اس کی اصل ابتدا کہاں سے تھی بلکہ بولنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اس حدیث کو بیان کرنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے تو اس لیے اس اس کا اعتبار کرتے ہوئے جہاں سے ہم اپنی صنعت کو شروع کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں من سوری ہی اچھا اب اس معلق کی صورتیں کیا کیا کیسے پتا چلے گا کہ معلق ہے اس کی جو مثال ہے اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے الاسناد ایک صورت تو یہ کہ پوری سند ہی معذوف کر دی جائے اپنی طرف سے لے کر آخر تک ساری سند معذوف ثم یقال مثلا اور پھر یوں کہہ دیا جائے مثال کے طور پر کہ قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حضور نے یوں فرمایا ایک صورت تو یہ ہے تو ساری سندوں کو جب آپ نے گرا دیا اور ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ حضور نے یوں فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہو گئی معلق حدیث ہو گئی اچھا چلے اگلی بات پڑھ کے پھر میں اس میں سمجھانا چاہتا تھا ایک چیز ہے اور اس میں سے ایک چیز یوں بھی ہے ایک قسم یوں بھی ہے صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے یہ کہ پوری کی پوری صنعت کو حضف کر دیا جائے صحابی اگر صحابی تک صحابی سے صنعت بیان کر دی جائے اور صحابی و تابعی یا پھر صرف صحابی اور تابعی سے بیان کر دی جائے صنعت کہ حضرت سعید مسیب سے نے روایت کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام سے تو تو یا یہاں تک یہ صرف صحابی سے کہتے انس نے یوں فرمایا کہ حضور علیہ السلام یوں فرماتے ہیں باقی ساری سند حذف کر دی جائے تو یہ دونوں صورتیں معلق کی ہیں کہ یا تو ساری ہی صنعت کو حذف کر دیا یا تھوڑی کو کیا آجی کو کیا ایک کو کیا کچھ بھی کیا مبدع صنعت سے جب آپ نے کچھ حذف کیا ہے چاہے وہ وہ حضرت انتہا تک جاتا ہے یا درمیان تک جاتا ہے یا دو رابیوں تک جاتا ہے باہر کے جب ابتدا سے ہے تو وہ اسے ہم معلق کہیں گے مثال ما البخاری مثال اس کی وہ ہے جس کو امام بخاری نے تقریر کیا ہے کہ مقدمہ کی بابی مایوس باب الفافی باپ فی الفافی کے مقدمے کے اندر وقال اور یوں فرمایا کہ وقال ابو موسیٰ کہ حضرت ابو موسان نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ رخ بتائی ہی عثمان کہ حدیث کی ابتدا ہی یہاں سے کی کہ قال ابو موسا حضرت ابو موسا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹن دونوں گھٹنوں کو ڈھانپ لیا دفلا عثمان جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے حاضر خدمت ہوئے فہذا حدیث یہ حدیث معلق ہے کیوں ریئن البخاری حذف جميع اسنادی کہ امام بخاری نے ساری ہی صنعت کو حذف کر دیا الا صحابی مگر صحابی کو اور وہ ابو ہیں اچھا جی حکم ہو اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں خبر مردود کی اقسام اور خبر مردود میں مثال اس حدیث کو لائے ہیں جو کہ صحیح بخاری سے ہے بخاری کی حدیث ہے اور ہے خبر مردود ابھی ہم اس کا جواب بھی پڑھ لیں گے خبر مردود نہیں ہے اب کیسے نہیں ہے وہ آگے ابھی اگر آگے سبق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں بتا دوں گا آپ کو حکم ہو الحدیث المعلق مردود حدیث معلق کا حکم کیا ہے کہ یہ مردود ہے اس کو رد کیا جائے گا من شروط قبول اس لیے کہ قبولیت کی شروط میں سے ایک شرط اس کے اندر نہیں پائی گئی فقد مفقود ہوئی ہے وہ اتصال السند اور وہ سند کا متصل ہونا ہے وذالک کا حساب بحذف راون او اکثر من اسناده اور یہ اتصال سند کا نہ ہونا یہ یا تو ایک راوی سے بھی ممکن ہے اگر ایک راوی بھی بیچ میں حضف ہو گیا تو سند متصل نہیں ہے او اکثر یا پھر زیادہ صنعت میں زیادہ رابی جو ہے وہ محضوف ہیں ما ساتھ شرط کیا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہ ہو بحال ذالک الراب المحضوف اس محضوف راوی کے حال کا علم بھی نہ ہو یعنی ایک راوی جو محضوف ہوا ہے یا ایک سے زیادہ راوی جو محضوف ہوئے ہیں وہ اس طور سے معذوف ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کے احوال کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کون تھے کس زمانے کے تھے کیا ان کی اپنے شہر سے ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کس طرح ان کے احوال تھے جب یہ سب چیزیں ان کا معلوم بھی نہ ہو یا یا بالکل ہی کچھ معلوم نہ ہو یا کچھ تھوڑا بہت بہت ہی کم معلوم ہو تو ایسی صورت میں جب حذف ہو جائے ایک راوی بیچ میں سے یا زیادہ راوی تو یہ مردود ہو جائے گی خود ہی آگے آگے دیکھیے حکم المعلقات فی کے اندر جو معلقات آ رہے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا وہ تو صحیح ہے صحیح کے اندر داخل ہیں <clears throat> کہ کہتے ہیں کہ حاضر حکم یہ والا حکم جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے وہ کون سا حکم وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان المعلق مردود کہ معلق مردود ہوتی ہے ہوا للحدیث المعلق مطلقا وہ مطلقا حدیث کے لیے مطلق معلق حدیث کے لیے تو یہ ہے مطلق مطلق مطلق یعنی ایسی حدیث جو کہ معلق ہو مطلب بغیر کسی کنڈیشن کے بس کچھ بھی نہیں ہمیں معلوم اور راوی معذوف ہیں لیکن لیکن اگر ان وجد المعلق اگر یہی معلق حدیث پائی جائے فی کتاب ایسی کتاب کے اندر التزمت صحتہ جس کی صحت کا پورا پورا التظام کیا گیا ہو جیسا کہ صحیح ہیں فہذا لہو حکم خاص تو پھر ان کے لیے ایسا حکم ہوگا جو خاص انہی کے لیے ہی ہوگا قد مرغ بنا اور یہ حکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزر چکا ہے ہمارے سے فی بحث صحیح صحیح کی بحث کے اندر یہ حکم ہم پڑھ چکے ہیں بأس بالتذکیر بھی ہونا اور یہاں پر اس کو دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہاں، اور کوئی حرج نہیں ہے اس اس, اس کی یاد دہانی کی ہم دوبارہ یہاں یاد دہانی بھی کرا دیتے ہیں اور وہ ہم نے کیا پڑھا تھا وہ ہوا انا اور وہ یہ تھا کہ ما ذکر الجزم کہ وہ معلق جس کو جزم کے سیرے کے ساتھ بیان کیا ہوگا جیسا کہ قال و ذکر و حکا عن المضاف الیہ تو اپنے مضاف الیہ کے بارے میں وہ صحیح ہونے کے کے کے حکم کا اس اس اوپر مضاف الیہ پر صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا قالا کے ساتھ اگر حدیث امام بخاری نے بخاری نے بیان کی ہے تو وہ حدیث معلق نہیں ہوگی اس کو ہم صحیح کہیں گے اس لیے کہ امام بخاری نے التظام کیا تھا اپنی اس کتاب کے اندر ان تمام احادیث کو لاؤں گا جو کہ صحیح ہیں اب اگر انہوں نے قلت وقت کی وجہ سے یا اس بنیاد پر کہ یہ روایت میں یہاں نہ بھی بیان یہاں پر میں معلق بھی بیان کر دوں تو دیگر احادیث میں یہ روایت بغیر تعریف سے موجود ہیں لہذا یہاں پر میں اس کو معلق بیان کر دیتا ہوں رما ذکیر تمریضی اور وہ روایات جس کو تمریز کے کمزور سیرے کے ساتھ بیان کیا گیا ہوگا جیسا کہ قیلا بھی سنا تھا کہا گیا ہے بیان ہوا ہے وضو کیا اور حکایت کی گئی ہے تو فلئی المضاف الیہ تو پھر اس کا مضاف یعنی جو حدیث ہے اس کے بارے میں اس کی صحت کا حکم جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ ہی والحسن والضعیف بلکہ اس کے اندر صحیح بھی ہو سکتا ہے والحسن اور حسن بھی بھی لیکن لئی صفی حدیث واحد وجود ہی مسلم لیکن اس کے اندر کوئی حدیث واحد نہیں ہو سکتی بوجہ اس کے پائے جانے ایسی کتاب کے اندر جس کو صحیح کہا گیا ہے جب وہ کتاب مسمہ بالصحیح ہے تو انہوں نے اس کے اندر وہ تمام احادیث ذکر کی ہیں جس کے صحت کے اعتبار سے جو معروف ہیں صحیح من اور صحیح کی معرفت اپنے غیر سے هو البحث اس کا, اس کا طریقہ کیا ہے هو البحث عن اسناد هذا الحديث وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے اوپر پوری پوری بحث کی جائے والحکم علیہ اور پھر اس کے اوپر حکم لگایا جائے بما یلی کو وہ حکم جو اس حدیث کے لائق جو اس روایت کے اس سند کے لائق ہے چنانچہ پہلے سند کو پرکھیں گے پھر حدیث کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے تو حدیث پر کسی چیز کا اس کی صحت کا اس کی تعلیق کا اس کے معلق ہونے کا مردود ہونے کا حکم اسی وقت لگے گا جب اس کی صنعت کے اوپر پوری پوری بحث ہوگی پھر اس کے متن کے اوپر ہم حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس اعتبار سے ہے تو گویا کہ خلاصہ اور مختصر یہ ہوا کہ اگر ابتدائی کلام میں حدیث جہاں سے ہماری جانب سے شروع ہوتی ہے اگر ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی انٹل صحابہ تک اگر کسی نے حذف کر کے سیدھا سیدھا حضور سے حدیث کو بیان کر دیا تو یہ حدیث معلق کہلائے گی اب یہ حدیث معلق اگر امام بخاری بیان کر دیں اپنی صحیحین کے اندر امام مسلم تو اس کو ہم معلق اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی سندیں دیگر کتب میں موجود ہیں وقت کی کمی کی باعث یا کسی بھی وجہ سے امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا اور لیکن ان کی اس, اس, اس وہ ساری صنعت جو ہے اس کے اوپر پوری بحث ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انتظار کہیں بھی نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے بیان نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث واقعی منقطع ہے اس کے اندر انقطاع پایا جا رہا ہے یعنی وہ معلق ہے منقطع نہیں بلکہ معلق چار قسموں میں سے لوگ نے پڑھی تھی وہ معلق اچھا ایسے ہی ہم حدیث بیان کرتے ہوئے جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نہیں فرمایا تو یہ حدیث معلق بن گئی تو کیا یہ مردود ہو گئی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ بطور کے ہے یہ بطور نصیحت کے ہے اس حدیث کو بطور استخراج مسائل کے نہیں پیش کیا جا رہا کہ ہم کہیں کہ بھی یہ تو حدیث اس کا تو پیچھا یعنی جب ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تو کیا اگلا یا ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں باقی راویوں کو تو پتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی غرض ہے نہ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے یوں فرمایا تھا نہیں ہم اس سے مراد یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہم سنا رہے ہیں صنعت پر ہم بحث ہی نہیں کر رہے صنعت پر بحث کرنا تو محدثین کا کام ہے چنانچہ جب مسائل کا استخراج کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے صنعت کو پورا پورا پرکھتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ صنعت مکمل ہو گئی اب بھلے اس صنعت کو نہ بھی بیان کرو صرف صحابی سے بھی بیان کر دو تو بھی قابل اعتبار ہے کیونکہ اس کی بقیہ صنعت کے اوپر کام ہو چکا ہے اور وہ محفوظ ہے تو اس لیے جب ہم معلق کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس صنعت پر کبھی کوئی معلوم اس کی پوری صنعت کے بارے میں باوجود کوشش کے بھی نہیں پتا چل سکا کہ بیچ میں یہ جو سب سپوت ہے وہ راوی بیچ میں کہاں گیا یا ان دو راویوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہو پائی لیکن اگر وہ صنعت پوری محفوظ ہو موجود ہو ہر اعتبار سے وہ کتب کے اندر ہے اور اب صرف واض و نصیحت کرتے وقت بیان کر دیا اور فرمایا کہ حضرت حضرت عمر کی حدیث انس بن مالک نے فرمایا ابو حریرہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ علی اجماعی تو اس کو ہم معلق نہیں کہیں گے جی کوئی بات ہو تو پوچھ لیجیے آج اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ علم کے ساتھ عمل صالح کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور علم نافع نصیب فرمائے علم نافع وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا مقتضا یعنی عمل وہ بھی ظاہر ہو اور پھر دوسروں تک بھی وہ علم اور عمل منتقل ہو تو کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں گے اور گناہوں کو تکلف چھوڑنے کی عادت اور مشق کرتے رہیں گے تو اللہ والا نور جو ہے اور اس علم کا نور جو ہے وہ داخل ہو جائے گا اس زمانے میں ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی فرض نمازیں یعنی فرائض اور واجبات جو ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو نیکی کے کام ہیں اس کو کرنے سے کہیں کہیں زیادہ اہم گناہ کو چھوڑنا ہے کیونکہ گناہ چھوڑنا اس پر زور لگتا ہے یہ مشکل کام ہے اس میں یعنی یہ جان جوکھوں والا کام ہے ہو جاتا ہے یہ کوئی مایوسی والی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن اس میں زور لگتا ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کرنے میں بسا اوقات کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے فکر میں تلاوت میں بسا اوقات دل لگتا ہے کبھی نہیں بھی لگتا بعض اوقات پش کر کے بھی آدمی کو فرائض کرنے پڑتے ہیں صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن نماز پڑھنی ہے لیکن بسا اوقات دل بھی لگ رہا ہوتا ہے مزہ بھی آنے لگتا ہے لیکن گناہ چھوڑنے میں مزہ نہیں آتا گناہ چھوڑنے میں تو تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے دل ٹوٹتا ہے بار بار دل ٹوٹتا ہے تکلیف ہوتی ہے اندر سے بے چینی ہوتی ہے اب اتنا اچھا آپس میں ہم ایک بہترین قسم کی مجلس جمی ہوئی ہے ادھر ریبت شروع ہو گئی اب کیا کریں اب ایمان کمزور ہے کہتے ہیں چلو خیر ہے کیا ہے سنی لیتے ہیں کوئی بات نہیں چلو چلو کہہ کر اس کو ہم گزاری لیتے ہیں لیکن حرام ہے جیسے کرنا حرام سننا بھی حرام ہمارے تو شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی غیبت شروع ہو ایسے تیزی سے فوراً اس مجلس سے نکل جاؤ اور جو ہے جا کر جیسے کسی کو اچانک بیت الخلا جانے کی حاجت ہوگی اور وہ فوراً وہاں چلا جائے یعنی کوئی بھی بہانہ ایسا کر دے لیکن سوچیے اور دیکھیے کہ کتنا مشکل کام ہے کیونکہ معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہو گئی جھوٹ کو ختم کرنا ایسی اندرونی بیماریوں کو ختم کرنا کینا نہ رہے بغض نہ رہے حسد نہ رہے کینا کسے کہتے ہیں کینا کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو کسی آدمی کی کسی عورت کی کسی تکلیف پر دل میں تھوڑی سی بھی اگر خوشی آ گئی نا یہ کینا تھا اصل میں کینا تھا کہ بندہ سوچتا ہے دل میں یا کسی سے بات کرتا ہے میں نے کہا تھا نا دیکھا نا اس کے ساتھ یہ ہوا اچھا ہوا وہ ڈیزرو یہ کرتا تھا یا کہا کہا نہیں نہیں لیکن دل میں تھوڑی سی بھی اگر خوشی ہوئی کہ جو جس طرح اس کے کام سے تو یہی ہونا تھا نا اور کیا ہوتا نہیں تکلیف ہو کہ نہیں یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ جیسے اپنے ساتھ اگر ہو تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ایسی دوسرے کے بارے میں چلو تکلیف نہ ہو تو کم از کم خوشی کا کا ایک ایک معمولی سا بھی شاید بن ہے اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ یہ اسی کو تو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے اگر بڑھ جائے تو پھر آدمی اگلے کو نقصان تک پہنچانے کی نیت کر لیتا ہے اور اگر نہ بڑھے تو بس صرف ایک ہلکی سی خوشی سی محسوس ہوتی ہے تو تو یہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور دل ان چیزوں پر آتا نہیں اور گناہ کے کاموں سے پھر آدمی دور ہوتے ہوتے ہوتے دل ٹوٹتا ہے گویا کہ تو گناہ کے کام چھوڑنا یہ اصل مقصود ہے اس وقت کے زمانے میں اہم چیز یہ ہے مقصود مقصود تو خیر نہیں کہہ سکتے تو باقی عبادات بھی ہیں فرائض بھی ہیں لیکن یہ اس وقت اس پر عمل کرنا گویا کہ ولی اللہ بننے کا آسان طریقہ اس وقت میں یہ ہے انہیں روکے بھی کہ وہ نہ کریں جی روکنا تو ضروری ہے یعنی سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ روکیں لیکن روکنے کے وہی احوال ہیں کہ اگر قدرت ہو تو ہاتھ سے روکے نہ ہو زبان سے روکے نہ ہو تو دل میں لیکن اگر جھگڑے کا اور ان چیزوں کا اندیشہ ہو اگر معلوم ہو کہ وہ اگلا نہیں سنے گا آپ کی بات کو یا مذاق میں اڑا دے گا یا یا آپس میں معاملات زیادہ خراب ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے نہ اور خود چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کو ہو یقین ہو یا گمانے غالب ہو کہ انشاءاللہ اصلاح ہوگی لوگ رکیں گے اس سے فائدہ ہوگا تو پھر ضرور رکھیں احسن انداز میں لیکن ہمیشہ نواز و نصیحت کے لیے اور اچھی بات کرنے کے لیے موقع مناسبت بہت ساری اس کی جو ہے نا وہ کنڈیشنز ہیں وہ سب اگر میٹ کرتی ہوں تو پھر ضرور کیجیے ورنہ نقصان زیادہ بھی ہو جاتا ہے بسا اوقات کسی نے دو سوال پوچھے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے تو وہ ہر پانچ میں سے چار جہنم میں ڈالیں گے پانچ میں سے چار جہنم میں ڈالیں گے کہ کیا مطلب ہے قسم خوشی میں جس نے زندگی گزاری اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جس کے جس نے بہت زیادہ غربت اور قسم پرسی میں زندگی گزاری ہوگی اس کا تو معاملہ بہت بہت خوبصورت معاملہ ہوگا اس کا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے معذرت کریں گے کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں جو تکلیف دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ میں تمہیں کوئی آ, آ, تم, میں تمہیں محبوب نہیں رکھتا تھا یا مجھے تم سے کوئی ایسی وہ تھی کہ میں باقیوں کو عمارت دیتا اور تمہیں نہ دیتا بلکہ میں نے تو تمہیں آخرت کے بڑے بڑے اجر اور اور انعامات دینے کے لیے تمہیں جو ہے وہ یہ غربت دی تھی اور تندرستی دی تھی اور غربا کے بارے میں تو اللہ اکبر بہت زیادہ احادیث ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میں میں, غربا میں اٹھایا جاؤں غریب اور یہ تو انبیاء کا فقر جو ہے انبیاء کا جو فقر اور تندرستی ہوتی ہے یہ اختیاری ہوتی ہے حضور سے تو پوچھا گیا تھا کہ آپ اگر کہیں تو پہاڑ سونے کے یہ جو طائف کے پہاڑ ہیں سونے کے کردے اور بہت کے پہاڑ اور بلکہ کے بارے میں کہا ہیں اور بھی مال کی فراوانی کی تو بہت آپ کو جو ہے وہ لیکن آپ نے اختیاری طور پر قسم پوسی اور سفر کو پسند فرمایا اور ہمارے آج بھی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ غورابا دین کی بنیادیں ہیں جی بیٹی میں What you want to print? A gingerbread man. Okay, just give me. So, uh, کیا فرماتے ہیں کہ uh, یہ تو یعنی یہ در حقیقت یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اگر کسی کو غربت اور قسم پرسی کی زندگی نصیب ہو جائے اگرچہ دیکھنے میں بہت بڑا امتحان ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن در حقیقت میں عرض کروں کہ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے وہ حساب کتاب کے جھنجٹ سے نکل جائے گا اس کو حساب نہیں دینے پڑیں گے اس کے معاملات آسان رہیں گے مال کی مال کے جو فتنے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے گا مال کے اندر بہت برائیاں ہیں بہت ساری یعنی اس کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ ایک ایسا زہر ہے کہ جس کا تریاب اگر ہو تو وہ تو اس زہر کو رکھے اپنے پاس ورنہ نہ رکھے گویا کہ مال کے ساتھ اس کا اس زہر کے ساتھ تریاب بھی موجود ہونا ضروری ہے حنفی مسلک کے اکثر مسائل کی احادیث کی کوئی سند نہیں ہے آج کل یہ کیسے ممکن ہے کہ حنفی مسلک کے مسائل کی احادیث کی سند نہ ہو سند کے بغیر تو یعنی سندیں محفوظ ہیں کتب میں لیکن جس وقت ہم بیان کرتے ہیں تو ان کو کیونکہ مقصد مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کی سندوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا سند پر بحث مقصود نہیں ہوتی لیکن وہ اسناد جو ہیں وہ تو محفوظ ہوتی ہیں ساری کی ساری محفوظ ہیں ان پر بھرپور قسم کی بحث بھی ہو چکی ہوتی ہے پانچ میں سے چار جہنم میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں جانے والی صفتیں زیادہ ہیں اس کا اس سوال کا تعلق کچھ تقدیر سے ہے اور کچھ ایک اللہ کو دین کی ضرورت نہیں تھی پھر انسان کو کیوں پیدا کیا اور آزمایا کہیں یا سفا میں نہیں جی جی جی اچھا اب اس طرف آتے ہیں کہ اللہ رحیم بھی ہیں پھر جہنمی زیادہ کیوں ہوں گے اس کا اس سوال کا تعلق جو ہے وہ تقدیر سے ہے تقدیر پر ایمان اور مشیت دیکھیے اگر اس سوال کو اگر میں ایک اور انداز میں کہوں کہ اللہ تو رحیم ہے اور اللہ ہی سارے معاملات سر انجام دینے والے ہیں اللہ کی اجازت اور منشا اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ میرا بھی عقیدہ ہے آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی منشا مرضی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں تو گناہ گار آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی منشا اور مرضی سے کر رہا ہے جب وہ اللہ کی منشا اور مرضی سے کر رہا ہے تو پھر اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ اللہ کے علم کے بغیر اللہ کی اجازت مرضی منشا کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو پھر یہ گناہ گار یہی سوال آپ کا بھی یہی ہے کہ جب اللہ رحیم ہے رحم کرنے والے ہیں تو پھر اس کے سرکمسٹانس ایسے کیوں بنا دیے کہ یہ گناہ کر کے جہنم میں اس کو ڈال دیں اور اس کو ثواب دے کر ایک بندے کو جو ہے وہ بخش دیں دیکھیے <clears throat> اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا معنی ہے <clears throat> ایک یہ ہے کہ کسی کو اللہ حکم دیں یا اس کے دل میں یہ بات اللہ کی طرف سے آئے کہ یہ گناہ کروں اور ایک یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس کو اختیار تو دے دیا لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اپنا اختیار غلط استعمال کرے گا اللہ کی قدرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو یہ اس کے دل میں یہ ڈال دیتے ہیں یا اس کو اللہ کی جانب سے یہ قوت عطا ہوتی ہے یا اس کے دل میں یہ خیال اللہ کی جانب سے آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ یہ غلط عمل کرے اور پھر اس کے سارے اس عمل کے اندر اللہ کی مشیت یا اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے اور پھر وہ یہ سارے گناہ کرتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ علیم ہے علیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دونوں قدرتیں انسان کو ایک دفعہ عطا کر اما شاکرن او کپورا کہ یا تو وہ اس چیز کو کو اچھے کام اختیار کر لے یا برے کام کو اختیار کر لے لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے ایسا کامل علم ہے اللہ کا کہ قدرت اسی کو دی ہے علم لیکن یہ کہتا ہے اللہ کا کہ یہ اپنی اس قدرت میں سے اس غلط کام کا انتخاب کرے گا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے استاد صاحب کلاس روم میں آئے اور دیکھا کہ کوئی کسی طالب علم نے کوئی شرارت کی ہوئی ہے استاد کی کرسی کو یا بلیک بورڈ پہ کچھ غلط لکھا ہوا ہے یا کرسی کے ساتھ کچھ مذاق کیا ہوا ہے الٹی کر دیا کچھ بھی اچھا اب استاد کی فوراً نگاہ جاتی ہے کچھ دو تین چار بچوں کے اوپر حالانکہ استاد کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے لیکن اپنے تجربے اور اپنے سابقہ تجربے اور اپنی فراست کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ تم پانچ کھڑے ہو جاؤ اور انویسٹیگیشن ان سے شروع کرتا ہے اور انہی میں سے کوئی ایک آدھ مل بھی جاتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ استاد نے اس کو کہا تھا کہ تم یہ کرو نہیں نہ استاد نے کہا تھا لیکن استاد کو معلوم ہو گیا کہ یہ یہ کرے گا ایسے ہی اللہ کا علم تو اس انسان کے علم سے کہیں درجے کا کامل ہے تو چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو یہ قدرت دی کہ وہ یہ کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے شقی اور بدبخت بنے گا اور یہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے اچھا اور نیک انسان بنے گا اختیار اللہ ہی اختیار دونوں کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں عطا کر دیا تو ایسے ہی اگر پانچ میں سے چار جہنم میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے باوجود ان کے لیے جہنم کا راستہ پسند کیا تھا بلکہ اللہ نے تو ان کے لیے جنت کا ہی راستہ پسند کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے خود جہنم کے راستے کا انتخاب کیا Can you print something for me? <laughs> yes. اللہ تعالیٰ کو عابدین کی ضرورت نہیں تھی پھر انسان کو کیوں پیدا کیا اور آزمایا جی بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے <clears throat> سوال یہ ہے دیکھیے اللہ کو واقعی عابدین کی ضرورت نہیں تھی ہاں اللہ کو عارفین کی ضرورت تھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فظاہر تو لیا کا مطلب عبادت ہے نا کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے فظاہر مطلب عابد ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں حضور کے زمانے کے سب سے بڑے مفسر وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے کہ یہ میرا بندہ مجھے پہچان کر آئے اور پہچان یہ والی پہچان ہی جسے ہم کہہ رہے ہیں جسے ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج ہمارے پاکستان کے <clears throat> وزیر اعظم کو آپ جانتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کون ہے یا صدر کون ہے یہ تو جسٹ انٹروڈکشن ہوا نہیں انٹروڈکشن والا معرفت نہیں معرفت عربی میں کہتے ہیں ایسی جان پہچان ایسا تعلق کہ جس کی وجہ سے آپ اس سے اپنے دعا کے ذریعے اپنی درخواست اور التجا کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کروا سکیں ایک خصوصی قسم کا کنیکشن ایک تعلق یہ اللہ کو مطلوب ہے ہم سے لہذا جو عبادات ہیں اس میں بھی کیا چیز مقصود ہے یہ یہ اٹھک بیٹھک تھوڑا مقصود ہے اگر ہوگی اور اگر نہیں بھی ہوگی تو اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر پانچ منٹ دس منٹ میں ہم نے نماز پڑھ لیے چار سنتے پڑھی چار فرض پڑھے دو دو سنتے یعنی آپ ویسے ایک لاجیکلی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ بھی پڑھیں یا پڑھیں بھی صحیح نہیں اصل جو مقصود نماز کی مشروعیت ہے وہ تو رابطہ رابطہ اور تعلق ہے اللہ سے اللہ سے ایک ایک کنیکشن جڑے ایک, تار مل جائے اللہ اللہ سے آدمی باتیں کرے اور اللہ کی باتیں بصورت قرآن تلاوت کر کے سنے یہ تعلق اور یہ ربط مقصود ہے اللہ کو ان عبادات کے ذریعے سے بھی اور اس گناہ کے چھوڑنے سے بھی وہ ربط مقصود ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے سے یہ اتنا کنیکٹڈ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کرو تو یہ کرتا ہے میں کہتا ہوں نہ کرو تو نہیں کرتا یہ کنیکشن اللہ کو چاہیے تو عبادات ہوں یا منحیات ہوں جن سے روکا گیا ہے منترات جن جن کو سے روکا گیا ہے اس سے مقصود جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے معرفت اللہ ہے محبت ہے کیونکہ یہ دل جو ہے نا جی یہ دل اللہ کی آماج گاہ ہے یعنی قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتارا گیا ریزہ ریزہ ہو گئے کوئی اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا لیکن انسان کا ایک دل تھا جس نے کلام الہی کو برداشت کر لیا تو گویا کہ یہ دل اللہ کی آماج گاہ ہے جب اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بستا ہے تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے بس یہ اللہ کا مقصود ہے اور یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اصلی ہے <coughs> امید وضاحت ہو گئی ہوگی جی آمین بھائی ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ